حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استحاضہ آتا تھا اسے کہا گیا تحقیق یہ ایک سرکش رق کا خون ہے اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ ظہر کو مؤخر کرے اور اثر کو جلدی کرے اور دونوں کے لیے ایک غسل کرے اسی طرح مغرب کو مؤخر کرے اور عشاء کو جلدی کرے اور دونوں کے لیے ایک غسل کرے اور صبح کی نماز کے لیے الگ غسل کرے سنن نسائی حدیث نمبر تین سو ساٹھ